باب مشرق رشتہ دار کے ساتھ صلح رحمی کرنا اور اسے ہدیہ دینا حدیث نمبر سیونٹی ون سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے سیرہ ریشم کا چگہ دیکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ اسے خرید لے اور جمعہ کے دن اور جب آپ کے پاس وفود آئے تو اسے پہنا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے کئی چگے تحفہ کے طور پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بھی ایک چگہ بھیجا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ چگہ بیج دیا حالانکہ میں تو آپ سے سن چکا ہوں جو آپ اس کے متعلق فرمانا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے یہ اس لیے نہیں ہدیہ کیا کہ تو اسے پہنے بلکہ میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو اسے بیچ دے یا کسی کو پہنا دے چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماں جائے مشرق بائی کو ہدیہ کر دیا صحیح البخاری اور صحیح مسلم اپنے نصب نامے کا علم رکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کر سکو حدیث نمبر سیونٹی ٹو سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا اپنے نصب نامے کا علم رکھو پھر رشتہ داروں سے صلا رحمی کرو اللہ کی قسم بعض دفعہ ایک آدمی اور اس کے بائی کے درمیان کوئی چیز ناراضگی وغیرہ ہوتی ہے اگر ایک دوسرے کو علم ہو کہ ہم میں رشتہ داری کا تعلق ہے تو یہ علم اسے قرابت داری کے تعلق کو بگاڑنے سے روک دے گا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر سیونٹی تھری سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اپنی نصب نامے یاد رکھو رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو بلا شبہ جب وہ نصب قریب ہو تو رشتہ داری میں کوئی دوری نہیں رہتی کھوا وہ رشتہ داری دور ہی کیوں نہ ہو اور جب وہ نصب دور ہو تو رشتہ داری میں قرب نہیں رہتا خوا رشتہ داری قریب ہی کیوں نہ ہو ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے ساتھی کے ساتھ آئے گی اگر اس نے اسے چھوڑا ہوگا تو اس کے حق میں گواہی دے گی اور اگر اسے توڑا ہوگا تو اس کے خلاف گواہی دے گی یہ روایت صحیح ہے باپ کیا غلام یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں قبیلہ میں سے ہوں حدیث نمبر سیونٹی فور جناب عبد الرحمن بن حبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو میں نے کہا میں قبیلہ تمیم سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہما نے پھر پوچھا تو بنو تمیم سے ہے یا ان کے غلاموں میں سے میں نے کہا ان کے غلاموں میں سے ہوں آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا تو پھر تو نے یہی کیوں نہ کہا کہ میں ان کے غلاموں میں سے ہوں یہ روایت ضعیف ہے باب قوم کا غلام انہی میں شمار ہوتا ہے حدیث نمبر سیونٹی فائیو سیدنا رفع بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی قوم کو جمع کرو چنانچہ انہوں نے ان کو جمع کیا جب وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا میں نے آپ کے لیے اپنی قوم کو جمع کر لیا ہے جب یہ بات انصار نے سنی تو انہوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے بارے میں کوئی وہی نازل ہوئی ہے چنانچہ سننے والے اور دیکھنے والے سب حاضر ہو گئے کہ دیکھیں ان سے کیا فرمایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے درمیان کھڑے ہو گئے اور پوچھا کیا تم میں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے انہوں نے کہا جی ہاں ہم میں ہمارے حلیف ہمارے بانجے اور ہمارے غلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے حلیف بھی ہم میں سے ہے ہمارے بانجے بھی ہم میں سے ہے اور ہمارے غلام بھی ہم میں سے ہے تم سب غور سے سن لو تم میں سے میرے دوست صرف متقی لوگ ہیں اگر تم وہی متقی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ نیک اعمال لے کر آئے اور تم گناہوں کا بوجھ لے کر آؤ اور تم سے اعراض کر لیا جائے پھر بلند آواز میں فرمایا اے لوگوں اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے انہیں قریش کے سروں پر رکھا اور فرمایا اے لوگوں قریش اہل امانت ہے جو ان پر زیادتی کرے گا زہرابی حدیث نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے لیے مسائب و تکالیف ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے نتنوں کے بل اوندھا کر دے گا آپ نے تین بار ہی فرمایا یہ روایت حسن ہے باپ ایک یا دو بیٹیوں کی پرورش کا سوال حدیث نمبر سیونٹی سکس سیدنا اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے اور انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کپڑے پہنائے تو وہ اس کے لیے جہنم سیب چنے کا ذریعہ بن جائے گی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر سیونٹی سیون سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلو کرے تو وہ ضرور اسے جنت میں لے جائیں گے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر سیونٹی ایٹ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں انہیں وہ اچھا ٹھکانہ دے اور ان کی ضروریات پوری کرے اور ان پر رحم و شفقت کرے تو یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو گئی صحابہ میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دو بیٹیاں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بیٹیاں ہو تب بھی یہ روایت حسن ہے باب جس نے تین بہنوں کی پرورش کی حدیث نمبر سیونٹی نائن سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا یہ روایت حسن ہے باب اس بیٹی کی پرورش کرنے کی فضیلت جو اس کے پاس واپس آ گئی ہو حدیث نمبر ایٹی موسیٰ بن علی اپنے والد علی بن اربا رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سراکہ بن جعشم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا میں تجھے عظیم ترین صدقہ نہ بتلاؤں انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بیٹی جو بیوہ یا متعلقہ ہو کر تیری طرف لوٹا دی گئی ہو تیرے علاوہ اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو اس کی کفالت کرنے اس کی کفالت کرنا عظیم ترین صدقہ ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر ایٹی ون سراکہ بن سراکہ بن جوشم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراکہ باقی واقعہ پچھلی روایت کی طرح بیان کیا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 82 سیدنا مقدام بن معدی قرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو تُو نے اپنے آپ کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے جو تُو نے اپنی اولاد کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے جو تُو نے اپنی بیوی کو کھلایا وہ تیرے لیے صدقہ ہے اور جو تُو نے اپنی خادم کو کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے یہ روایت صحیح ہے باپ جس شخص نے بیٹیوں کی موت کی تمنا کو برا سمجھا حدیث نمبر ایٹی تھری جناب عثمہ بن حارث روا رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا اس کی بیٹیاں تھی وہ ان کی موت کی تمنا کرنے لگا تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما غصے میں آگے اور فرمایا کیا تو انہیں رزق دیتا ہے یہ روایت ضعیف ہے باب اولاد کنجوسی اور بزدلی کا سبب ہے حدیث نمبر ایٹی فور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی اس زمین پر مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں پھر باہر جانے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو پوچھا اے میری بیٹی میں نے کیا قسم کھائی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ قسم کھائی ہے تو فرمانے لگے وہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے زیادہ عزیز ہے اور اولاد تو میرے دل کے ساتھ چسپا ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر ایٹی فائیو جناب ابن ابی نعم رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا تھا کہ ان سے ایک آدمی نے مچھر کے خون کے متعلق سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہما نے پوچھا تو کہاں سے ہے اس نے جواب دیا میں اہل عراق سے ہوں آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آدمی کو دیکھو یہ مجھ سے مچھر کے خون کے متعلق سوال کرتا ہے جبکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا وہ دونوں حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہے صحیح البخاری باپ بچے کو کندھے پر بٹھانا حدیث نمبر ایٹی سکس سیدنا برا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر سوار تھے اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ بے شک میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تو بھی اس سے محبت کر صحیح البخاری و صحیح مسلم باب اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حدیث نمبر ایٹی سیون جناب جبیر بن نفیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا خوشخبری ہو ان دو آنکھوں کے لیے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اللہ کی قسم جو آپ نے دیکھا کاش ہم بھی دیکھتے اور جن غزوات میں آپ نے شرکت کی ہم بھی شرکت کرتے اس پر ان رضی ردیلوں کو غصہ آ گیا پس میں تعجب کرنے لگا کہ اس نے اچھی بات ہی کی ہے پھر آپ مقداد بن اسود رضی ردیلوں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا آدمی کو کون سی چیز ابھارتی ہے کہ وہ ایسی جگہ حاضر ہونے کی آرزو کرے جس سے اللہ نے اسے دور رکھا ہے وہ نہیں جانتا کہ اگر وہ وہاں ہوتا تو کس حال میں ہوتا اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی قومیں بھی آئی جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اوندھے منہ گرا دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نہ ہی آپ کی تصدیق کی تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں اس حال میں پیدا کیا کہ تم اپنے رب کے سوا کسی معبود کو نہیں جا پہچانتے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہو جو آزمائشیں دوسروں پر آئی تم ان سے بچ گئے ہو اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت میں ایسے حالات میں مبوس فرمائے گئے کہ شاید ہی کوئی نبی ایسے حالات میں مبوس فرمایا گیا ہو بتوں کی عبادت سے بڑھ کر لوگ کسی دین کو افضل نہیں سمجھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرقان قرآن لے کر آئے اس کے ذریعے حق اور باطل میں فرق کیا باپ اور اس کے بیٹے میں فرق کیا حتیٰ کہ کوئی اپنے باپ کو اور کوئی اپنے بیٹے کو اور کوئی اپنے بھائی کو کافر سمجھنے لگا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے تالے کو ایمان کے ساتھ کھول دیا وہ جاننے لگا کہ اگر وہ اس کا بھائی بیٹا باپ مر گیا تو آگ میں جائے گا اس کی آنکھ کیسے ٹھنڈی ہو سکتی ہے جبکہ اسے معلوم ہو کہ اس کا عزیز آگ میں ہے اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذين يقولون ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما یہ روایت صحیح ہے باب جس نے اپنے ساتھی کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ کرے حدیث نمبر ایٹی ایٹ سیدنا بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں صرف میں میری والدہ اور میری خالہ ام حرام تھی اچانک آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں فرمایا کیا میں تمہیں نماز نہ پڑھاؤں حالانکہ وہ کسی فرض نماز کا وقت نہیں تھا ایک شخص نے ثابت رحم اللہ راوی حدیث سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس کو اپنی کس جانب کھڑا کیا تھا تو اس ثابت رحم اللہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انس ردین کو اپنی دائیں جانب کھڑا کیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی پھر ہم گھر والوں کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی کے لیے دعا فرمائی میری ماں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انس آپ کا چھوٹا سا خادم ہے اس کے لیے خصوصی دعا فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ہر بلائی کی دعا فرمائی اور اپنی دعا کی آخر میں فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں اضافہ کر اور اس میں برکت عطا فرما صحیح مسلم باب مائی رحم دل ہوتی ہے حدیث نمبر ایٹی نائن سیدنا انز بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے تین کھجوریں دی اس عورت نے اپنے ہر بچے کو ایک ایک کھجور دی اور ایک کھجور اس نے اپنے لیے رکھ لی بچوں نے دونوں کھجوریں کھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ماں نے اس کھجور کے بھی دو ٹکڑے کیے اور دونوں بچوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے حیران کیوں ہو اپنے بچوں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ نے بھی اس پر رحم کیا ہے ہے یہ روایت صحیح باپ بچوں کا بوسہ لینا حدیث نمبر نائنٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تم اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہو ہم تو اپنے بچوں کا بوسہ نہیں لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر نائنٹی ون سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا بوسا لیا آپ کے پاس بیٹھا ہوا اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ عنہ کہنے لگا میرے دس بچے ہیں میں نے کبھی کسی کا بوسا نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا صحیح بخاری و صحیح مسلم باب والد کا اولاد کو ادب سکھانا اور ان کے ساتھ حسن سلو کرنا حدیث نمبر نائنٹی ٹو جناب والد بن نمیر بن اوس رحم اللہ بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد نمیر بن اوس رحم اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اصلاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ادب سکھانا باپ کی طرف سے ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر نائنٹی تھری سیدنا نعمر بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد بشیر رضی اللہ عنہ انہیں اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائے کہ میں نے نعمان رضی اللہ عنہ کو فلاں فلاں چیز حبہ کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو ایسی چیزیں دی ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو پھر فرمایا کیا تجھے پسند نہیں کہ وہ سارے تیرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اس نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا پھر ایسا نہ کرو امام ابو عبداللہ البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی اور سے گواہی لینے کا حکم رخصت کے لیے نہیں تھا صحیح مسلم باب والد کا اپنی اولاد سے حسن سلوک کرنا حدیث نمبر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کا نام ابرار اس لیے رکھا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے باپوں اور بیٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جس طرح تیرے والد کا تجھ پر حق ہے اسی طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے یہ روایت ضعیف ہے باپ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا حدیث نمبر نائنٹی فائیو سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر نائنٹی سکس سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر نائنٹی سیون سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا صحیح البکاری و صحیح مسلم حدیث نمبر نائنٹی ایٹ سیدہ عائشہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان میں سے ایک آدمی نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا آپ بچوں کا بوسہ لیتے ہو اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر نائنٹی نائن سیدنا ابو عثمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو کسی علاقے کا عامل مقرر کیا اس عامل نے کہا میری اتنی اولاد ہے میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے احسان کرنے والوں پر ہی رحم کرتا ہے یہ روایت حسن ہے باب رحمت کے سو حصے ہے حدیث نمبر ہنڈرڈ سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے کیے ننانوے حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر اتار اتارا بس اسی ایک حصے کے بدولت مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے حتیٰ کہ گھوڑی بھی اپنے بچے سے اپنے پاؤں کو اس ڈر سے اٹھا اٹھائے رکھتی ہے کہ کہیں اسے لگ نہ جائے صحیح البخاری بخاری و صحیح مسلم با پڑوسی کے متعلق وصیت حدیث نمبر 101 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ بہت جلد وہ اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 102 سیدنا ابو شرائع خزائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن اچھا اچھا پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے صحیح مسلم باب ہمسائی کا حق حدیث نمبر 103 سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے زنا کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا حرام ہے اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی دس عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس قدر در اس قدر ہلکا ہے اس بات سے کہ وہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چوری کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا حرام ہے اسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی دس گھروں سے چوری کر لے تو یہ گناہ اس پر قدر ہلکا ہے اس بات سے کہ وہ اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے یہ روایت صحیح ہے باب حسن سلوک میں پڑوسی سے ابتدا کی 104 حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ بہت جلد ہو اسی وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے صحیح البخاری اور صحیح مسلم حدیث نمبر 105 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی تو وہ اپنے غلام سے کہنے لگے کیا تو نے ہماری یہودی پڑوسی کو گوشت بیچ دیا ہے کیا تو نے ہماری یہودی پڑوسی کو گوشت بیچ دیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ بہت جلد وہ اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 106 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جبریل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسی کی متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ ضرور اسے وراثت میں حصہ دار بنا دے گی صحیح البخاری و صحیح مسلم باب زیادہ قریبی دروازے والے پڑوسی کو پہلے ہدیہ دیا جائے حدیث نمبر 107 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری دو پڑوسی ہے تو میں ان میں سے کس کو پہلے ہدیہ پیش کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تمہاری زیادہ قریب ہو حدیث نمبر 108 عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے دو پڑوسی ہے تو ان میں سے میں ان سے میں تو میں ان میں سے کس کو پہلے ہدیہ پیش کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہو صحیح بخاری صحیح البخاری باب پڑوسیوں میں قریب سے قریب تر کا لحاظ رکھا جائے حدیث نمبر ون جناب حسن بصری رحم اللہ سے مروی ہے کہ ان سے پڑوسی کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا چالیس گھر آگے چالیس پیچھے چالیس دائیں اور چالیس بائیں جانب والے پڑوسی ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر ون سیدنا ابو حریرہ ابو اللہ عنہ فرماتے ہیں قریبی پڑوسی سے پہلے دور والے پڑوسی سے ابتدا نہ کرو بلکہ دور والے سے پہلے قریبی پڑوسی سے ابتدا کرو یہ روایت ضعیف ہے باب جس نے پڑوسی کے لیے دروازہ بند کر دیا حدیث نمبر 111 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک زمانہ یا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کوئی بھی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے درہم و دینر کا خود کو زیادہ مستحق نہیں سمجھتا تھا جبکہ آج صورت حال یہ ہے کہ درہم و دینار ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ محبوب ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا قیامت والے دن کتنے ہی پڑوسی ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے پڑوسیوں کو پکڑا ہوا ہوگا اور کہہ رہے ہوں گے اے رب اس نے مجھ سے اپنا دروازہ بند کر لیا اور مجھے خیر سے محروم رکھا یہ روایت حسن ہے باپ اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر پیٹ بھر کر نہ کھائے حدیث نمبر 112 جناب عبداللہ بن مسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو بتا رہے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ شخص مومن نہیں جو اپنا پیٹ تو بھر لے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو یہ روایت صحیح ہے باب شوربے کا پانی زیادہ کر کے اسے پڑوسیوں میں تقسیم کیا جائے حدیث نمبر 113 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وصیتیں کی بات کو سنو اور اطاعت کرو اگرچہ حکمران کان کٹا غلام ہی ہو جب سالن بناؤ تو اس کے پانی شوربے کو زیادہ کر لو پھر اپنے پڑوسیوں میں سے غریب گھر والوں کو دیکھو اور انہیں اچھے طریقے سے دے دو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو اگر تو امام کو اس حال میں پائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو تو نے اپنی نماز کو محفوظ کر لیا بس صورت دیگر وہ تیری نفل ہو جائے گی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 114 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر جب تو سالن پکائے تو اس کا پانی زیادہ کر لیا کر اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر صحیح مسلم باب بہترین پڑوسی حدیث نمبر 115 سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہوں یہ حدیث صحیح ہے باب نیک پڑوسی حدیث نمبر 116 سیدنا نافع بن عبد الحرث اور اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان آدمی کی خوش بختی میں سے ہے کہ اسے وسیع رہائش گاہ نیک پڑوسی اور آرام دہ سواری مل جائے یہ حدیث صحیح ہے باب باب برا پڑوسی حدیث نمبر 117 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی اے اللہ میں دار المقام مستقل رہنے کی جگہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں بلا شبہ دنیا کے پڑوسی تو بدلتے رہتے ہیں مگر آخرت کا پڑوسی بدلا نہیں جا سکتا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 188 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی کو اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو قتل کرے گا یہ روایت حسن ہے باپ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے حدیث نمبر 119 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول فلا عورت رات کو قیام کرتی ہے دن بھر روزہ رکھتی ہے اور نیک عمل کرتی ہے اور صدقہ کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسی کو زبان سے اذیت پہنچاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی بلائی نہیں وہ جہنمیوں میں سے ہے لوگوں نے عرض کیا اور فلا عورت صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 120 ہمارا بن غراب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ان کی ایک پوفی نے ان کو بتایا کہ اس نے ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ جب ہم میں سے کسی کا کھاون اس سے محبت کا ارادہ کرے اور وہ غصے کی وجہ سے یا طبیعت کے نہ چاہنے کی وجہ سے انکار کر دے تو کیا اس کا ہمیں گناہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ اس کا تم پر حق ہے کہ جب بھی وہ تمہارا ارادہ کرے اور اگرچہ تو کجاوے کے کی لکڑی پر ہی ہو تو پھر بھی انکار نہ کر وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا جب عورت حائزہ ہو اور اس کے اور شوہر کے لیے گھر میں بسر بھی ایک ہو یا لحاف ایک ہو تو پھر کیا کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لے اور کھاون کے ساتھ سو جائے اسے تہبند سے اوپر اوپر بوسو کنار وغیرہ کا حق حاصل ہے اب میں تجھے بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے ایک رات میں نے تھوڑے سے جو پیسے اور اس کی چپاتی تیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دروازہ بند کیا اور مسجد میں چلے گئے جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو دروازہ بند کر دیتے تھے مشکیزے کا تسمہ باندھ دیتے پیالے کو الٹا کر دیتے اور چراغ کو بھجا دیتے تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں آپ کو چپاتی کھلاو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوٹے اور مجھے نیند غالب آ گئی جب آپ کو سردی محسوس ہوئی تو آپ میرے پاس آئے مجھے اٹھایا اور فرمایا مجھے گرماؤ مجھے گرماؤ میں نے عرض کیا کہ میں حائزہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رانوں کو کھول دو میں نے آپ کے لیے اپنی رانی کھول دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخسار اور سر مبارک میری ران پر رکھ لیا حتیٰ کہ آپ گرم ہو گئے اتنے میں ہمارے پڑوسیوں کی پالتو بکری آئی اور چپاتی کی طرف بڑھنے لگی میں نے وہ چپاتی اٹھا لی اور پیچھے رکھ لی فرماتی ہے میری ہلنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے میں نے جلدی سے بکری کو دروازے کی طرف ہانک دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی روٹی اٹھا لو اور اپنے پڑوسی کو بکری کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 121 سیدنا ابو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شک جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو صحیح البخاری و اور صحیح مسلم باپ خاتون اپنی پڑوسن کے حدیعے کو حقیر نہ سمجھے گو بکری کا ایک پایا ہی کیوں نہ ہو حدیث نمبر 122 جناب عمر بن معاذ اشحلی رحمہ اللہ اپنی دادی ہوا بنتی یزید رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں وہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والی عورتو تم تو میں سے کوئی عورت اپنی پڑوسن کے کسی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ اس نے بکری کا جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ بیجا ہو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 123 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمان عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے کسی حدیے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ اس نے بکری کا پایا ہی کیوں نہ بھیجا ہو صحیح البخاری و صحیح مسلم باب پڑوسی کی شکایت کرنا حدیث نمبر 124 سیدنا ابو حریرہ رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا پڑوسی مجھے بہت عذیت دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اپنا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو وہ گیا اور اپنا سامان باہر نکال دیا اس کے پاس لوگ جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ماجرہ ہے اس نے کہا میرا پڑوسی مجھے عذیت دیتا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان راستے میں رکھ دو لوگ کہنے لگے اے اللہ اس پر لانت کر اے اللہ اسے رسوا کر جب یہ بات پڑوسی کو پہنچی تو وہ آیا اور کہنے لگا اپنے گھر لوٹ جا اللہ کی قسم اب میں تجھے اذیت نہیں دوں گا یہ روایت حسن صحیح ہے حدیث نمبر 125 سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اپنے پڑوسی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سامان اٹھاؤ اور اسے راستے میں رکھ دو پھر جو شخص بھی گزرے گا اسے لانتان کرے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا جو شخص بھی گزرتا اسے لانتان کرتا پھر وہ پڑوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی مجھے لوگوں کی طرف سے بڑی لانت پہنچ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لانت تو ان کی لانت سے کہیں بڑھ کر ہے پھر جس نے شکایت کی تھی آپ نے اسے فرمایا تیرے پڑوسی کو سمجھانے کے لیے کافی ہے یا اس طرح کی کوئی اور بات ارشاد فرمائی یہ روایت حسن صحیح ہے حدیث نمبر 126 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تاکہ اپنے پڑوسی کی آپ سے شکایت کری ابھی وہ شخص رکن یمانی اور مقامی ابراہیم کے درمیان ہی بیٹھا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس شخص نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کپڑوں میں ملبوس شخص کے برابر وہاں کھڑے ہیں جہاں لوگ نماز جنازہ ادا کرتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو وہ سفید کپڑوں والا شخص کون تھا جو آپ کے پاس کھڑا تھا آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے اس نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے خیر کثیر دیکھی وہ میرے رب کا کاصف جبرائیل جبریل تھا جو مجھے پڑوسی کے متعلق مسلسل وصیت کر رہا تھا یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ پڑوسی کے لیے میراث مقرر کرنے والا ہے یہ روایت ضعیف ہے باب جس نے اپنے پڑوسی کو اس قدر اذیت دی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا حدیث نمبر 127 جناب ابو عامر حمسی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جو بھی دو آدمی تین دن سے زیادہ آپس میں قطع تعلقی رکھے پھر ان میں سے کوئی ایک مر جائے تو گویا وہ دونوں ہی اسے قطع تعلقی پر مرے اور دونوں ہی ہلاک ہو گئے اور جو بھی کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی پر ظلم و ستم کرے یہاں تک کہ اسے اس کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دے تو ایسا شخص ہلاک ہو گیا یہ روایت صحیح ہے باب یہودی پڑوسی جناب مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا اور ان کا غلام بکری کی کھال اتار رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے غلام جب تو فارغ ہو جائے تو ہماری یہودی پڑوسی سے ابتدا کرنا یعنی سب سے پہلے اسے گوشت دینا حاضر میں سے ایک آدمی نے کہا یہودی سے اللہ آپ کی اصلاح فرمائے آپ نے فرمایا بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے متعلق اتنی تاکید فرماتے سنا کہ ہم ڈر گئے یا فرمایا کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیں گے یہ روایت صحیح ہے باب عزت والا کون حدیث نمبر 129 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے لوگ سب سے زیادہ عزت والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو ان میں زیادہ متقی ہے صحابہ نے عرض کیا ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے یوسف بن نبی نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہے صحابہ نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم مجھ سے عرب کے قبیلوں کے بارے میں پوچھ رہے ہو صحابہ نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو جاہلیت میں بہترین تھے وہ اسلام میں بھی بہترین ہے بشر تھے کہ وہ دین کی سمجھ بجھ حاصل کرے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب نیک و بد کے ساتھ احسان کرنا حدیث نمبر 130 جناب محمد بن علی بن حنفیہ رحم اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول حل جزاء الاحسان الالاحسان الرحمان احسان کا بدلہ صرف احسان ہے کے بارے میں فرمایا یہ ہر نیک اور بد کے لیے عام ضابطہ قانون ہے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبید نے کہا مسجل سے مراد عام ضابطہ ہے یہ روایت حسن ہے باب اس شخص کی فضیلت جو کسی یتیم کی پرورش کرے حدیث نمبر 131 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مساکین کے لیے کوشش کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس شخص کے مانند ہے جو دن بھر روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی فضیلت حدیث نمبر 132 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں اس نے مجھ سے کچھ مانگا تو میرے پاس صرف ایک کھجور تھی وہ میں نے اسے دے دی اس نے وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی پھر وہ اٹھ کر چلی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بیٹیوں کی تھوڑی سی بھی سرپرستی کرتا ہے اور ان سے اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے لیے آگ سے ہجاب ہوں گی یہ روایت صحیح ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب اس شخص کی فضلہ جو یتیم کی پرورش کرے حدیث نمبر 133 جناب مرہ فہری رحم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے یا فرمایا ایسے ہوں گے صوفیا بنی اوینہ اللہ عنہ راوی حدیث کو درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی میں شک ہوا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 134 جناب حسن بصری رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کھانے پر حاضر ہوا کرتا تھا ایک دن ابن عمر نے کھانا منگوایا لیکن جب بچے کو دیکھا تو وہ موجود نہیں تھا جب ابن عمر رضی اللہ عنہما کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ آ گیا سیدہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے لیے کھانا مانگا مگر ان گھر والوں کے پاس کھانا نہیں تھا تو آپ اس کے پاس ستو اور شہد لے کر آئے اور فرمائے اسے کھا لو اللہ کی قسم میں خسارے میں نہیں رہا حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں واللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خسارے میں نہیں رہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 135 سیدنا سحل بن سعد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یہ کی کا کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی سے اشارہ فرمایا صحیح البخاری حدیث نمبر 136 جناب ابو بکر بن حفظ اللہ بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے دسترخواں پر کوئی یتیم ساتھ نہ ہوتا یہ روایت صحیح ہے با بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا, اچھا سولو کیا جائے حدیث نمبر 137 سیدنا ابو حریرہ رضی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اسی طرح مسلمانوں میں بدترین وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ فرمایا یہ روایت ضعیف ہے باب یتیم کے رحم یتیم کے لئے رحم دل باپ کی طرف ہو جاؤ حدیث نمبر 138 سیدنا عبد الرحمہ بن عبزار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعوت علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے لئے رحم دل باپ کی طرف ہو جاؤ اور تو جان لے کی جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا تو انگری کے بعد محتاجی کتنی بری چیز ہے اور اس سے بھی زیادہ بلکہ اس سے بھی بری چیز ہدایت کے بعد گمراہی ہے اور جب تو اپنے ساتھی سے وعدہ کرے تو اس کے لیے وعدے کو پورا کر اگر تو نہیں کرے گا تو تیرے اور اس کے درمیان عداوت پیدا ہو جائے گی اور ایسے ساتھی سے اللہ کی پناہ مانگ کہ اگر تو ضرورت کے وقت اسے یاد کرے تو وہ تیری مدد نہ کرے اور اگر تو بھول جائے تو تجھے یاد نہ کروائے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 139 جناب حمزہ بن نجی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میں نے مسلمانوں کا ایسا زمانہ پایا ہے کہ بلا شبہ جب ان میں سے کوئی آدمی صبح کرتا تو کہتا اے گھر والو اے گھر والو اپنے یتیم کا خیال رکھو اپنی یتیم کا خیال رکھو اے گھر والو اے گھر والو اپنی مسکن کا خیال رکھو اپنی مسکن کا خیال رکھو اے گھر والو اے گھر والو اپنی پڑوس کا خیال رکھو اپنی پڑوس کا خیال رکھو اور تمہارے بہترین لوگ جلدی جلدی اس دنیا سے جا رہے ہیں اور تم دن بہ دن ذلت و پستی کی طرف جا رہے ہو اور میں ابو امارا رحمہ اللہ نے انہیں یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جب تو کسی فاسق کو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے جو تیس ہزار درہم دینار گناہ کے کاموں میں خرچ کر کے دوزہ کی طرف جا رہا ہے اسے کیا ہو گیا ہے اللہ اس کا برا کرے اس نے تو اپنا وہ حصہ جو اللہ سے ثواب کی صورت میں مل سکتا تھا معمولی قیمت کے عوض بیچ دیا اسی طرح اگر تو کسی زندگی و مال کو ضائع کرنے والے شیطانی راستے کی طرف پھر جانے والے شخص کو دیکھنا چاہے تو ایسا شخص بھی دیکھ سکتا ہے نہ تو خود اس کا نفس اسے نصیحت کرنے والا ہے اور نہ ہی لوگوں میں سے کوئی ہے جو اسے نصیحت کرے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 140 بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں میں نے ابن سیرین رحمہ اللہ سے کہا میرے پاس ایک یتیم ہے تو انہوں نے فرمایا اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر جیسا تو اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے اسے بھی اتنا مار جتنا تو اپنے بیٹے کو مارے یہ روایت صحیح ہے